وعلیکم السلام حاصل مولانا بھی بن رہے ہیں ہاں، مولانا حافظ عمر حضرت ہمارے فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ کے جب ڈاکٹر بننے کا وہ شروع ہو جاتا ہے کورس تو لوگ اس کو پہلے ہی سے ڈاکٹر کہنا شروع کر دیتے ہیں لہذا جب مولوی بننے کا شروع کر دیا کورس تو مولانا پہلے سے شروع ہو گیا ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ تکمیل کو بھی پہنچائیں مگر بس یہ بات ہے کہ محض علم پر اکتفا نہ ہو ہمارے فرماتے سے مولوی مولوی جو ہے مانی والا مولوی مانے والا اگر مولا والا نہ ہوا تو یہی مولوی مولی مولی گادر کچھ بھی فائدہ نہیں ہے محض علوم کا کچھ فائدہ نہیں بلکہ تھامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جو شخص علم دین حاصل کرے اور صحبت اہل اللہ کا اہتمام نہ کرے اولیاء اللہ سے تعلق مضبوط نہ رکھے اس کا علم جو ہے شیطان کے جیسے علم ہے شیطان کتنا بڑا عالم ہے شیطان تو انسان سے بھی پرانا ہے ہے نا اس کی دلیل کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کو تب شیطان کو حکم دیا کہ تم ان کو سجدہ کرو فرشتوں کو بھی تو معلوم ہوا کہ شیطان انسان سے بھی پہلے موجود تھا اور شیطان کو تمام انبیاء کی شریعتوں کا علم ہے دقائق بھی معلوم ہے باریک باریک باتیں ان علمی اگر کامیابی کی دلیل ہوتا تو پھر شیطان زیادہ کامیاب ہوتا لیکن مردود ہو گیا یعنی فرمایا کہ شیطان نے تین آئن ہیں ایک آئین نہیں تھا عابد بھی تھا ظاہر بھی تھا عارف بھی تھا پہچانتا تھا اللہ لیکن عاشق نہیں تھا اسی لیے فرمایا کہ اللہ کی محبت سیکھو اور محبت ملتی ہے اہل محبت سے محبت والا جو ہے وہ وہ دین سے نہیں پھیر سکتا جس کو محبت ایک دفعہ پیدا ہو جائے وہ پھر اپنے معشوق سے پھرتا نہیں محبت کی یہ شان ہے کہ وہ مرتد نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ نے پرانے پاک میں ارشاد فرمایا میئر من کمان دین ہی فسو ہے یا اللہ بومی گہم و یوہ گم کہ تم میں سے جو کوئی بھی دین سے پھر جاتا ہے میں ارکت من کم آن دین ہی فسو ہے یا اللہ ب تو اللہ کو تمہاری احتیاط نہیں ہے کہ تم دین میں آ جاؤ اللہ تمہارے ضرورت مند نہیں ہے ہم کو ضرورت ہے اللہ کی ہم کو ضرورت ہے دین کی تو اگر کوئی تم میں سے دین سے پھر جاتا ہے فصل ہو یا طلّہ ہو کے قوم تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم پیدا کر دے گا یو ہے کم اور کہ وہ اللہ سے محبت کریں گے اللہ ان سے محبت کریں گے وہ اللہ سے محبت کریں گے ٹھیک ہے اس لیے دین کی کوئی بات پلے پڑ جائے کوئی نیک عمل شروع ہو جائے نماز روزہ شروع ہو جائے تو اللہ کا احسان ماننا چاہیے علم دین کی خدمت ہو جائے اللہ کا احسان ماننا چاہیے دین کی بات کہنے کی توفیق ہو جائے اللہ کا احسان ماننا چاہیے کیونکہ اللہ اللہ کو ہماری حاجت نہیں ہے دیکھو دین کیسی قسم پرسی کے عالم میں پھیلا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ شروع کی اول اول تو کیا حالات تھے نہ آپ کے پاس کوئی دولت تھی نہ آپ کے پاس کوئی سپر پاور تھی نہ آپ کے پاس کوئی کوئی شہرت اور جان تھی اس وقت ہے نا ایک عزت دار قبیلے میں اللہ تعالیٰ نے اور ان کو پیدا فرمایا نوز فرمایا اور کوئی ساتھی نہ تھا شروع میں اور کوئی مال کوئی اسباب کچھ بھی نہیں تھے اور کافی عرصے تک مسلمان کس قدر تندرستی کی حالت میں رہے مال بھی نہیں اسباب بھی نہیں طاقت بھی نہیں اسلحہ بھی نہیں کس قدر کتنے عرصے کے بعد فتح مکہ جب ہوئی اس کے بعد غلبہ ہوا تو اللہ کو دکھانا ہے کہ اللہ تعالیٰ پابند نہیں ہے نہ ہی محتاج ہے ساری خلق اللہ کے محتاج ہم ہم اللہ کے محتاج ہیں اللہ کسی کے محتاج نہیں ہیں المحتاج کلو ولئی ہے ساری کی ساری خلق اللہ کی محتاج ہے سمجھ کی تاریخ ہے ساری خلق ان کے محتاج ہے اور وہ کسی کے محتاج نہیں تو یہ ہے تو بتاؤ بھیا اللہ کی قوم اگر تم دین پہ عمل نہیں کرتے یا دین سے پھر جاتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں ایک قوم پیدا فرمائے وہ اللہ اس سے محبت کریں گے یہ اللہ ان سے محبت کرے گا ویحبونا بونا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے تو میرے مرشد نے عجیب عجیب باتیں اس آیت کی لطائف میں بیان فرمائے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے عاشقین چاہے گورے ہوں چاہے کالے ہوں چاہے ساؤتھ کے ہوں چاہے نارتھ کے ہوں چاہے ایسٹ کے ہوں مشرق مغرب کہیں بھی رہتے ہوں سب کے سب ایک قوم ایک قوم اللہ نے کیا فرمایا اللہ یہ قوم ایک قوم ایسی پیدا فرمائیں گے معلوم ہوا کہ سارے عالم میں جتنے بھی مسلمان اللہ کے عاشق ہیں مسلمان ہیں سب ایک قوم الگ الگ نہیں ہے زبانیں مختلف ہیں رنگ مختلف ہیں عادات اطوار مختلف ہیں قبیلوں کے نام مختلف ہیں لیکن اللہ کے عاشق ایک قوم ہوتے ہیں کسی زبان کے ہوں یہی وجہ ہے کہ جو جو لوگ اولیاء اللہ کی صحبتوں میں جڑتے ہیں ان میں آپس میں بھی محبت پیدا ہو جاتی ہے کوئی کس زبان کا ہے کوئی کس زبان کا ہے کوئی کس عادت کا ہے لیکن آپس میں ایسی محبت ہو جاتی ہے بعض جگہ کے بھائیوں سے بھی بڑھ کے ہوتی ہے اپنے ماں باپ سے بھائیوں سے بھی بڑھ کے محبت ہو جاتی کیا وجہ اس لیے کہ یہ محبت اللہ کی محبت ہے اللہ تعالیٰ کی محبت میں جمع ہوتی ہے تو فرمایا کہ یہاں ایک قوم فرمایا ورنہ فرماتے کا یق اللہ ہوگی اقوام جمع فرماتے اقوام نہیں فرمایا قوم فرمایا سب ایک ہوتے مسلمان تب ایک قوم ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو وہاں ایک قبیلے پر گزر ہوا آپ نے پوچھا کہ منی قوم تم کون سی قوم سے ہو کون کون لوگ ہو تو انہوں نے یہ جواب نہیں دیا ہم فلاں قبیلے کے ہیں فلاں انہوں نے کہا نحن المسلمون ہم مسلمان ہیں تو جتنے بھی اللہ کے عاشقین ہیں وہ ایک ایک قوم اور فرمایا یوہی پہلے اللہ تعالی نے اپنی محبت کو مقدم فرمایا کہ اللہ ان سے محبت کرے نا جی، محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار ہے جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد ہے یاد پہلے وہ ارادہ کرتے ہیں کہ اس بندے کو ہمیں اپنا بنانا ہے پھر اس کے راستے کھولتے ہیں اس کو کہیں نیک راستہ دکھا دیتے ہیں کسی ولی کی صحبت کا راستہ دکھا دیتے ہیں وہاں سے اس کا راستہ چلنا شروع ہو جاتا ہے ہے نا یہ ہے سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں گھاٹ ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں جب اللہ کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں تو اس وقت کی کسی ولی کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں یہی طریقہ ہے اللہ والا بننے کا یہی طریقہ اللہ نے اللہ کو پسند ہے اللہ نے فرمایا یا یامن اللہ وکون و معذا اے ایمان والو تقوا اختیار کرو اور تقوا کیوں اختیار کرنا ہے کہ یہی وہ چیز ہے یہی وہ دولت ہے جس کی وجہ سے اللہ کی دوستی ملتا ہے ولی کیا مانے ولی کے مانے دوست اللہ کی دوستی مل جاتی ہے اتنا بڑا خزانہ مل جاتا ہے تو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی دو اللہ کے دوست ہو جاؤ تم اللہ کے اور اللہ تمہارا ہو جائے تو تقوی اختیار کرو اور آگے ارشاد فرمایا وہ قون و معیشن کہ ملنے کی جگہ کیا ہے نا ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر اللہ سے ملنے کی کیا راستہ ہے ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر اگر اللہ کی نیت دل میں ہو کہ ہم اللہ اللہ اللہ اللہ والے بننا چاہتے ہیں اللہ کے لیے اللہ کو چاہنا چاہتے ہیں ورنہ بہت سے لوگ مال کے لیے بھی یہ ڈھونگ رچائے ہوئے ہیں مال بٹورنے کے لیے جس کو فرمایا کہ ایک دوست حضرت والا اللہ علیہ کے ہاں، باب میں سے تھے انہوں نے کہا کہ حضرت مرغ ملنے کی ہے یہی ایک راہ مرغ والوں سے راہ پیدا کر مرغ ملنے کی ہے یہی ایک راہ مرغ والوں سے راہ پیدا کر اور جعلی پیروں کے لیے حضرت نے فرمایا شیب مزان کہ ساری بستی کے مرغے یہ سن کے سہم جاتے ہیں ساری بستی کے مرغے یہ سن کے سہم جاتے ہیں جب وہ سنتے ہیں کہ بستی میں کوئی پیر آیا ساری مرغیاں کھا جاتا ہے ان کے مال اور باب لوٹ لیتا ہے طرح طرح کی دھمکیاں دیکھے کہ میں فلاں تعویذ دبا دوں گا اور یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا وہ بیچارے دیہاتی سادہ لوگ ڈر جاتے تھے ایک پیر جو ہے وہ بہت موٹو کھاؤ پیر تھا بنا ہوا پیر تھا پھر پیر تو نہیں تھا تو اس نے کہا کہ اسے پیری مریدی کرنے لگا تو شروع شروع میں ایک آدمی نے جوش میں اس کو کہہ دیا کہ فلاں بنا کھیت ہمارا ہے ہم تمہارے نام لکھ دیتے ہیں تو اس نے کہا ٹھیک ہے ہم تمہاری بدلے میں پل سراد پہ ہم چلیں گے نے کہا ٹھیک ہے آپ کے نام یہ کھیت تو جب اس نے نام کر دیا تو کہا مجھے کھیت دکھا تو دو کون سا ہے تو چلیے اب جو چلے تو کچھ کچھ بارش ہو رہی تھی اور وہ پگڈنڈی جو ہوتی ہے جو درمیان میں کھیت کے بنا دیتے ہیں چلنے کے لیے راستہ کیچڑ ہو رہی تھی تو یہ چل رہا تھا چلتے چلتے پیر پھسلا کیچڑ میں گر گیا تو اس مریض نے جو ہے ایک ڈنڈا اس کے لگایا ظالم تو میری طرف سے پل سراج پہ چلے گا تو تو یہاں زمین پہ ایک فٹ چوڑی منڈیر پہ نہیں چل رہا ہے پل سراج تو بال سے زیادہ باریک ہوگی وہاں کیسے چلے گا آ گیا تو ایسے ڈوم بچانے والے بھی ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہو بلکہ اللہ کے لیے اللہ کو چاہو کوئی اور غرض نہ ہو نہ مال کی غرض ہو نہ نوکری کی غرض ہو نہ بال بچوں کی غرض ہو نہ کچھ نہ گھر بار کی غرض کیا ہو اللہ کی غرض ہو اللہ کو اللہ کے لیے چاہو کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے الہی میں تجھ سے طلبگار دینا اللہ مجھے تو آپ چاہیے ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب خانہ کعبہ میں پہنچے تو غلاف کعبہ پکڑ کر یہی دعا مانگے کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے الہی میں تجھ سے طلبگار اور تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو الہی رہوں اس خبردار سے تو اللہ سے اللہ کو مانگو تو یہ جو باقی چیز ہیں یہ خود بخود مل جائیں خود بخود ہاتھ جوڑ کے ساتھ آتی جو تقوی اختیار کرتا ہے یہ سب اس کے غلام بن کے جاتے ہیں یہ مال دولت پیسہ یہ روٹی پانی کھانا پینا قورمے بریانی سب کیا چیز ہے یہ انسان کے لیے خدمت کے لیے ہیں غلام ہے جو اللہ کا ہو جاتا ہے یہ سب کچھ سب کچھ اس کا ہو جاتا ہے جتنا مقدر میں لکھا ہے اس کو وہی چیز آسانی سے مل جاتی ہے تو فرمایا کہ فصو اللہ ہوگی قوم کہ اللہ تعالیٰ ایک قوم ایسی پیدا فرمائیں گے کہ اللہ ان سے محبت فرمائیں گے پہلے اپنی محبت کو مقدم کیا معلوم ہوا کہ اللہ جب اس کسی کو جب کوئی اللہ والا بنتا ہے تو پہلے اللہ اس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں پھر اس کو جو ہے وہ اس کو یاد آتی ہے کہ میرا بھی کوئی ہے میرا کوئی پیدا کرنے والا میرا کوئی پالنے والا مجھے کوئی رزق دینے والا مجھے صحت دینے والا کوئی ہے پھر اس کی یاد اس کو لگ جاتی ہے تو کسی ولی کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتی ہے پھر اس کے بعد وہ بھی اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے قدم اللہ محبت على محبت عبادی لیا لمحم لیا لمحم یو ہب الربہ محبت ربی اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو اس لیے مقدم فرمایا اس آیت میں تاکہ بندے جان لیں کہ ان کی محبت جو اللہ سے ہے جو وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں جو روزے رکھ رہے ہیں جو زکوٰۃ دے رہے ہیں جو گناہوں سے بچ رہے ہیں یہ فیضان محبت ہے اب اللہ تعالیٰ کا ان کے رب کا فیضان ہے نا ورنہ کتنے لوگ سنیماؤں میں گھسے ہوئے ہیں کتنے لوگ نیٹ کیفوں میں گھسے ہوئے ہیں کتنے لوگ گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں گانے سن رہے ہیں گالم گلوچ کر رہے ہیں کوئی تاش کھیل رہا ہے کوئی شراب پی رہا ہے کتنے لوگ ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے اور انہوں نے چاہا کہ ہم فلاں فلاں کو اپنا بنانا چاہتے ہیں تو ان کو یہ راستہ دکھا دیا تو یہی راستہ اللہ کو پسند ہے کہ جب بھی اللہ کسی کو ملا کسی کے ذریعے سے ملا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوض فرمایا ورنہ اللہ تعالیٰ کو قدرت تھی کہ ہر گھر میں قرآن پاک کلام الہی کو نازل فرما دیتے اور ان کو دل میں الہام کر دیتے کہ یہ ہمارا کلام ہے رب العالمین کا کلام ہے اس کو پڑھو اس پہ عمل کرو اور ہم کو پالو نہیں اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو مبوض فرمایا اور ان کے لیے پانچ شعبے رکھے پانچ شعبے نبی کو دیے تعلیم کا بھی تعلیم قرآن بھی اور وہ کیا آیت ہیں الدی فل امین رسولم منہم یتلو علیہم آیات ہی وہی ذکی وہی المحم الکتاب و ہے کیا ہے کہ پہلا کیا ہے باسمین رسولم من کم یتلو والیم آیات تھی جو آپ کو قرآن پاک پڑھ کر سناتا ہے حالانکہ نبی امی ہے نبی پڑھنا لکھنا نہیں جانتا سب سے بڑا معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ آپ امی تھے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا کسی سے لیکن قرآن پاک کی بلاغت کیسی بلاغت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تو یتلو علیہم آیاتی کہ تم پر وہ قرآن پاک کی آیات کو تلاوت کرتا ہے پھر قرآن ہمارا کلام تم کو سناتا ہے اسی میں تعلیم و تعلم بھی ہے کہ کیسے پڑھا جاتا ہے قرآن پاک اس کی تعلیم بھی دیتے ہیں اور کیا آیتیں ہیں ہماری کیا احکامات ہیں وہ بھی بتاتے ہیں اور کیسے پڑھنا چاہیے کیفیت ادائے گی وہ بھی سکھاتا ہے ہمارے میں مسجو علیہم آیا تھی وہ ذکی اور نفوس کا تزکیہ کرتا ہے تزکیہ دو طرح کا ہے ایک یہ کہ بدن کی طہارت بدن میں نجاست لگی ہو اس کو کیسے پاک کرنا ہے حدث اکبر حدث افغل اس سے پاکی کا کیا طریقہ ہے نجاست لگ جائے نجاست غلیظہ کیا ہے نجاست خفیفہ کیا ہے ان سب احکامات کو سکھاتا ہے اور دوسرا تزکیہ باطن ہے کہ ان کے انفاظ کو بھی پاک کرتا ہے ان کے نفوس کو پاک کرتا ہے ان کے باطن کو پاک کرتا ہے تزکیہ کرتا ہے جیسے کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھ کو زنا کا وسوسہ آ رہا ہے اب غور کیجیے کہ کی کیا چیز ہے حالانکہ سارے احکامات قرآن پاک میں ہیں موجود کہ نہیں احادیث مبارکہ بھی ہیں لیکن کیوں ضرورت پیش آئی ان صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی یہ جو آج کی پیری مریدی سچی ہے سچی والی پیری مریدی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی کا طریقہ ہے سب تو حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ مجھ کو بنا کا وسوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا محبت سے کیا نرمی سے ان کو سمجھایا فرمایا بیٹھ جاؤ جب وہ بیٹھ گئے تو ان سے پوچھا کہ اگر تجھ سے کوئی تیری کہے کہ تیری خالہ سے جنا کرنا چاہے تو تو کیا کرے گا کہا کہ میں اس کو قتل کر دوں گا کہا کہ اچھا تیری پھوپھی کے ساتھ جنا کرنا چاہے کہا میں ان کو قتل کر دوں گا کہا کہ اسی طرح مختلف رشتے پوچھے پھر کہا کہ جس سے تو زنا کرنا چاہتا ہے وہ بھی تو کسی کی پھوپھی ہے کسی کی خالہ ہے کسی کی بہن ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھو یہ تزکیہ کیا اس کے اندر کوئی وظیفہ ہے بتائیے کوئی وظیفہ پڑھنے کو بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تدبیر سے سمجھایا طریقے سے سمجھایا اور پھر ان کے سینے پر رکھ کر دعا دی ہاتھ دست مبارک اپنا رکھا اور پھر دعا دی ان کو اللہ مقاہر قلبہ کیا ہے دعا وہ نہیں خیر دعا دی ان کو کہ اللہ ان کے قلب کو پاک کر دے اور ان کے دو دعائیں دی یاد نہیں آ رہی دعا دی تو دعا دینے کے بعد آپ کو یاد ہے اچھا تو دعا دینے کے بعد پھر وہ صحابی کہتے ہیں کہ اس کے بعد زندگی بھر مجھے کبھی زنا کا وسوتا بھی نہیں آیا ہاں؟ تو یہ تزکیہ وہی وہی علم الکتاب اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو کھول کھول کر بیان بیان کرتا ہے ہمارا نبی یہ قرآن پاک سیکھنا سکھلانا قرآن پاک کے مدرسے یہ سب یہ سب شعبہ شعبہ ہائے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تمام شعبے ہیں علم الکتاب اور علم دین ہے نا اور والحکمت اور حکمت حکمت بھی سکھاتا ہے تو یہ پانچ پانچ شعبے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دی تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اپنے کلام الہی کو ہر گھر میں نازل فرما دیتے اور ان کو اعلان کر دیتے رب العالمین کا کلام نہیں اللہ کو پسند ہی یہ راستہ ہے کہ اگر تم ہم کو پانا چاہتے ہو تو پون سادی اللہ کے ساتھ رہو کیونکہ اب انبیاء نہیں آئیں گے جب نبی تھا ان کے فیضان سے کیا کام ہوا صحابی بنے صحابی سے تابعی بنے تابعی سے تبا تابعی بنے دین پھیلا پوری دنیا میں تو اب انبیاء تو نہیں آئیں گے لیکن ہم نے کیا کیا کہ ان کے بعد صدیقین کا راستہ کھلا رکھا صدیقین کیوں فرمائے اور مایا کہ اللہ کونو مال سوجنگ کیوں فرمایا کونو مال متقین کو نہیں فرمایا تقوا تو تقوا والوں سے ملے گا جیسے کہتے ہیں کہ آم ملتا ہے آم والوں سے امرود ملے گا امرود والے سے کپڑا ملے گا کپڑا والے سے دودھ ملے گا دودھ والے سے تو اللہ کس سے ملے گا اللہ والوں سے تو فرمایا کہ یہاں حاصل کرنے کا حکم تو تقوا ہے تو اصول آگے فرمانا چاہیے تھا کون مال مستقین مستقین لوگوں کے ساتھ رہو مگر فرمایا کہ قیامت تک کے لیے آیا ہے قرآن پاک اس میں ہر ہر ہر مسئلے کا حل موجود ہے ایسی بلاغت ہے اس کے اندر تو سواجین اس لیے فرمایا کہ دیکھ لو کہ جس پیر پیر کے پاس تم جا رہے ہو یہ سمجھ کے کہ ہم اس سے کچھ دین سیکھیں گے تو یہ سچا بھی ہے یا نہیں سچا بھی ہے نہیں سواجد سے تقوا ہے کہ نہیں ایسا تو نہیں کہ مال بٹور نہ ہو مال بٹورو ہو موٹو ہو جس کو حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کھال تیرا جال ہے مقصود تیرا مال ہے کیا خوب تیری چال ہے لاکھوں کو اندھا کر دی بڑے بڑے N S C B S C عقل خراب ہو جاتی ہے ایسی جالی گیروں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کے دھندے خوب چمک رہے ہیں ہم کو بھی ایک دفعہ اخبار میں اشتہار ہم نے دیکھا اب تو اخبار پڑھتے ہی نہیں ہے پہلے دیکھا اشتہار تو اس نے لکھا کہ ایک رات میں دولت مند بن گئے اور ایک ہی رات میں معشوق آپ کے قدموں میں ایک رات میں آپ کے قدموں میں اور ایک رات میں جوانی واپس حالانکہ ایک دفعہ جوانی جو کھو بیٹھتا ہے واپس نہیں ملتی پھر آپ پانچ ہزار کا خمیرہ کھاؤ یا ایک لاکھ روپے کا خمیرہ کھاؤ اگر ایک دفعہ جوانی ہاتھ سے گئی تو واپس نہیں آتی اور وہ دھڑے سے پانچ پانچ ہزار کے دس دس ہزار کے خمیرے لکھے ہوئے ہیں اور وہ لوگ پیسہ دیتے ہیں کھاتے ہیں کچھ بھی نہیں پھر دوسری جگہ پھنس جاتے ہیں ایجنٹ بھی چھوڑے رکھے ہوتے انہوں نے کہ وہ کہتے ہیں ہاں ہاں فلاں کے پاس جاؤ وہ اس کے پاس زبردست دوا ہے کچھ بھی نہیں تو اس میں اشتہار تھا اسی طرح کا اور پتہ لکھا ہوا تھا ایمپرس مارکیٹ کے پیچھے کچرا کنڈی والی گلی اور اشتہار کیا تھا کہ ایک رات میں دولت مند بنی تو مجھ کو تھوڑی شرارت سوجی میں نے فون کیا ان کو آپ ایک رات میں امیر بنا دیتے ہاں ہاں میں کہا ایسا کرو کہ بھائی پہلے اپنا کچھ انتظام کرو کچرے والی گلی سے تو نکلو تو فوراً ہی فون بند کر دیا دیتے ہیں بازیگر دھوکا کھلا کھلا دھوکا دیتے ہیں اور پڑھے لکھے لوگ جو یہ عام پڑھے لکھے ہوتے ہیں اسکول کالج والے یہ پھنستے ہیں ان کے جالوں میں تو ایسا ڈرامے بازی کرتے ہیں کہ وہ پھنس جاتے ہیں ان کو خبر ہی نہیں یہ کیوں وبال ہے دین سے دوری کا وبال ہے کہ وہ جانتے ہی دین ہے کیا حقیقت میں دین کیا ہے صاف ستھرا راستہ ہے دین کا بہت آسان اور بعض لوگوں نے اس کو ممبر پہ بیٹھ کے بہت مشکل بنا دی دین کو مشکل بنا دیا دین انتہائی آسان ہے بھائی جو احکامات ہیں اللہ کے ان پہ عمل کرنا نماز روزہ سکاط حج اگر جہاد ہو گیا جہاد کر کے کل میں تو الحمد سب نے پڑھا ہے ایمان ہے الحمدللہ باقی اس کے بعد ایک چیز رہ جاتی ہے کہ گناہ سے بچنا گناہ سے بچنا بس ختم بات اللہ کے ولی ہو جاؤ کچھ زیادہ وظائف نہیں کچھ زیادہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے وظیفہ نہیں پڑنا آج مشکل یہ ہے کہ اکثر لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے پیر صاحب کوئی وظیفہ بتا ارے وظائف سے سارے کام نہیں ہوتے وظائف سے سارے کام نہیں بنتے بھائی اللہ کو وظائف سے اگر کام بنانا مقصود ہوتا تو نبی نبی کو کیوں تکالیف دی جاتی نبی نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں کتنی تکلیفیں اٹھا کر دین پھیلایا اپنے اوپر بھی مشقت برداشت کی راتوں کو کھڑے ہو کر تلاوتیں کرنا اور رونا امت کے لیے رونا اور کس قدر کفار نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہاں؟ سارے کام وظائف سے نہیں ہوتے وظائف سے برکت ہوتی ہے وظائف سے جو ہے دل کے اندر نور آتا ہے وظائف کس لیے بتائے جاتے ہیں سمجھ لیجیے وظائف کس لیے بتائے جاتے ہیں کچھ اللہ اللہ کر لینا کچھ کلمہ شریف پڑھ لینا کچھ اور استفار کر لینا دروشری پڑھ لینا یہ کوئی اور وظیفہ کیوں بتایا جاتا ہے یہ اس لیے بتایا جاتا ہے کہ وظائف سے دل میں اللہ کے انوار آتے ہیں نور آتا ہے ہے نا اور نور اور ظلمت دو الگ الگ مختلف چیزیں ضد ہیں یہاں پر ظلمت مانے اندھیرا نور روشنی تو اللہ کا نور دل میں آتا ہے تو جب نور دل میں آ جائے گا اور گناہ سے آتا ہے اندھیرا نیکی سے آتا ہے نور گناہ سے آتا ہے اندھیرا تو جب دل میں نور جمع ہوگا جیسے ہی گناہ سرزد ہوگا دل میں اندھیرا پیدا ہوگا جب دل میں اندھیرا پیدا ہوگا تو فوراً گھبرا جائے گا جیسے ابھی یہاں روشنی ہے جو لوگ روشنی میں رہنے کے عادی ہیں اگر کبھی لائٹ چلی جائے کس قدر گھبراہٹ ہوتی ہے فوراً کمپلین پہ فون کرتے ہیں یا کوئی اور طریقہ اختیار کرتے ہیں تو جو آدمی روشنی کا عادی ہو اس کو جیسے ہی اندھیرا آتا ہے فوراً گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے تو ذکر اللہ اسی لیے بتایا جاتا ہے کہ معاون ہوتا ہے گناہ سے بچنے میں لیکن اصل کام کیا کرنا ہے گناہ سے بچنا ہے سمجھ رہی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ گناہ سے بچنا ہے اصل کام کیا کرنا ہے گناہ سے بچنا ہے کیونکہ دیکھو ابھی آیت میں نے تلاوت کی یا منصف اللہ وقون و ماسوادیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اولیا المتقون میرا کوئی ولی نہیں ہے میری دوستی کوئی حاصل نہیں کر سکتا سوا و شخص کے جو متقی ہو جو گناہ سے بچتا ہو متقی مانے گناہ سے بچنے والا پرہیزگار مستقی مانے بڑے بڑے وظیفے کرنا نہیں ہے جو وظیفے کرتا ہو وہ متقی نہیں ہے جو بڑے بڑے بہت زیادہ نوافل پڑھتا ہو وہ متقی نہیں کہلاتا بڑے عمرے کرتا ہو ہر سال عمرے حج کرنے جا رہا ہے وہ متقی نہیں ہوتا متقی کس کو کہتے ہیں جو گناہ سے بچتا ہے پرہیزگار پرہیزگار اور اگر خطا ہو جاتی ہے تو توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگتا ہے تو وہ بھی متقی ہو جاتا ہے بھائی ایسے ہی جیسے وضو کیا تھا اب کوئی وضو کا معنی آ گیا وضو ٹوٹ گیا کسی بھی وجہ سے تو فوراً وضو کر لیا جب فوراً وضو کر لیا تو اس کو کیا کہتے ہیں ہر وقت باوضو رہتا ہے تو تقوا سے رہنا بھی اتنا ہی آسان ہے تو اللہ تعالی نے اپنی ولایت اپنی دوستی تقوا پر رکھی ہے گناہ نہ کرنے میں پرہیزگاری میں یہ نہیں فرمایا کہ ان اولیا متحجدون جو تعجب پڑھتے ہیں وہ میرے دوست ہیں کہیں ہے بتاؤ نہ قرآن میں نہ حدیث میں یہ الفاظ نہیں ملیں کہیں یہ نہیں فرمایا المتنفلون جو نوافل زیادہ پڑھتے ہیں وہ میرے دوست ہیں کہیں یہ نہیں فرمایا کہ یہ بھی نہیں فرمایا کہ جو ذکر زیادہ کرتے ہیں ان کو میری دوستی ملی کیا فرمایا الا المتقون جو تقوا اختیار کرتے ہیں گناہوں سے بچتے ہیں توبہ و استغفار سے کام لے کر پھر متقی ہو جاتے ہیں وہ میرے دوست تو ذکر اللہ تقوا کی معاونت کے لیے مدد کے لیے بتایا جاتا ہے تاکہ دل میں جو نور ہے گناہ کی وجہ سے جو ظلمت پیدا ہو جاتی ہے فوراً اس کا ادراک ہو جائے محسوس ہو جائے کہ ہم نے کوئی گڑبڑ کر دی جیسا کہ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الاسم ما الطما کا وہ کریت علیہ کہ گناہ کیا چیز ہے جو تیرے دل میں کھٹک پیدا کر اب کھٹک اس کے دل میں پیدا ہوگی جس کے دل میں کچھ تو نور ہوگا جو آدمی میں لت پت پڑا ہے جیسے ایک میکینک ہے اس کی صبح سے لے کے رات تک گاڑیاں ٹھیک کرتے کرتے پینٹ اس کی کالی ہو جاتی ہے کپڑے بالکل کالے ہو جاتے ہیں موبل آئل اور گریس وغیرہ لگنے سے کالک لگنے سے کالے کپڑے ہوتے ہیں اس کے اور اس کے اوپر اگر کوئی تھوڑی سی کالی سیاہی گرا دو اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ کالا جو آدمی گناہوں میں لت پت پڑا ہے توبہ بھی نہیں کر رہا ہے ندامت بھی نہیں ہے کیونکہ توبہ کرنے سے آدمی بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے اب پھر اگر گنا ہوگا فوراً اس کو ادراک ہو جائے گا لیکن توبہ ہی نہیں کر رہا ہے ندامت بھی نہیں ہے گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے ڈٹائی کے ساتھ کیے جا رہا ہے کہہ رہا ہے آج تو سے گزرتی ہے آصبت کی خبر خدا جانے اس حال کے اندر ہے اس کو کیا محسوس ہوگا اب کسی اللہ والے سے تعلق ہو گیا اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا نماز روزہ شروع کر دیا آہستہ آہستہ کام شروع کر دیا اب جو ہے اس کو بڑے بڑے گناہ کھٹکنے لگیں گے جو فرمایا کہ گنا وہ ہے کہ جس سے دل میں کھٹک پیدا ہو جائے تیرے دل میں اب کھٹک پیدا ہونے لگی کہ یار میں نے جھوٹ بول دیا ہے تو اچھا نہیں کیا یا میں نے چوری کر لی یہ کسی کا مال پڑا ہوا تھا اٹھا لیا یہ تو اچھا نہیں کیا یہ کھٹک پیدا ہو گئی اب جب کھٹک پیدا ہو گئی اور اس کو استفار توبہ کے فضائل معلوم ہوئے کہ بھائی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے لیکن اگر کسی کا مال چوری کیا یا مال اٹھا لیا ہے تو جب تک اس کے مالک کو واپس نہیں دے گا توبہ قبول نہیں ہوگی یہ نہیں ہے کہ کسی کی گھڑی وزو خانے سے اٹھا لی اور دبا لی اور کہا اللہ میں معاف کر دیجیے گا معاف نہیں ہوگا ہاں گناہ معاف ہو جائیں گے توبہ کرے گا گناہ معاف ہو جائیں گے تو اس لیے ذکر اللہ بتایا جاتا ہے کہ تاکہ تھوڑا تھوڑا ذکر شروع کرے دل کے اندر انوارات پیدا ہو تو جیسے ہی گناہ سے ظلمت پیدا ہو اندھیرا پیدا ہو فوراً اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرے اللہ معاف فرما دیجیے گناہ اب جو معاف معافی مل گئی تو اللہ کی دوستی بھی مل گئی معافی مل گئی تو اللہ کی دوستی مل گئی بھائی عطائب و حبیب اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ کرنے والا اللہ کا حبیب ہے محبوب ہے اللہ لعنین المذنبین احب الیہ من المصدین حبیب حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے والوں سے زیادہ اپنے گناگار بندوں کی سسکیاں آہیں پسند نا تو یہ ہے تقوا کا راستہ اختیار کرنا تو بہرحال بات یہ بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری حاجت نہیں ہے ہم کتنی نافرمانی سرکشی کریں اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہمارا ہی فائدہ ہے نافرمانی سے بچنے ہے نا تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں بتلا دیا کہ اللہ قوم تم میں سے کوئی جو دین سے پھرتا ہے اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ تمہارے مقابلے میں ایسی قوم پیدا فرمائیں گے جو محبت کرے گی محبت کی شان بتلا دی اللہ کہ جو دین سے پھرتا ہے وہ محبت سے عاری ہوتا ہے اس لیے وہ دین سے پھرتا ہے اہل محبت کبھی دین سے پھریں گے نہیں اہل محبت میں کی یہ شان ہوتی ہے محبت کی یہ شان ہے کہ جس میں محبت پیدا ہو گئی پھر وہ محبت محبت دین سے پھرے گا نہیں پھر وہ اپنے معشوق سے پھرے گا نہیں تو کیا معلوم اس سے کیا نعمت ملی اس نے خاتمہ ایمان پر خاتمہ اس کو نصیب ہوگا اہل محبت کی اہل اللہ کی صحبتوں میں بیٹھنے کا کیا انعام ملا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا تو آگے فرمایا کہ وہ یحب ہوں یحب ہوں وہ یحب نا اللہ ان سے محبت کریں گے اور وہ اللہ سے محبت کریں گے معلوم ہوا کہ دیکھو جیسے ایک پہلوان ہے سو کلو کا تو اس کے مقابلے میں جو لایا جائے گا پہلوان تو وہ کیا نوے کلو کا لایا جائے گا نہیں ایک سو دس کلو کا ایک سو بیس کلو کا ڈیڑھ سو کلو کا لائیں گے تو معلوم ہوا کہ ارتداد یعنی دین سے پھیل جانا اس کی ضد ہے اہل محبت محبت اس کی ضد ہے اقتدار کی ضد ہے کیونکہ مقابلے میں وہ چیز لائی جاتی ہے جو اس سے بڑی ہوئی ہو اس کے مقابلے کی ہو ہے نا تو معلوم ہوا جو محبت اللہ تعالی کی پیدا کر لیتا ہے اس کا کام بن جاتا ہے اس کا کام بن جاتا ہے تو یہ ہے صحبت اہل اللہ میں آنے جانا رکھنا اور اہل اللہ سے تعلق رکھنا اور اس کے فوائد اور اصل پیری مریدی کیا ہے یہ بھی سن لیجیے اصل پیری مریدی دو جملوں میں حضرت خان بھی رحمۃ اللہ علیہ نے پورا راستہ اللہ تعالیٰ کا صاف کر دیا بہت آسان ہے کوئی وظائف لمبے نہیں کرنے کوئی مال زیادہ خرچ نہیں کرنا کوئی مشقت زیادہ نہیں اٹھانی راتوں کو نہیں جاگنا کام کیا کرنا ہے فرمایا کہ تمام تر تصوف کا حاصل یہ ہے تمام تر تصوف کا حاصل یہ ہے کہ جن طاعات میں سستی ہو عبادت میں سستی ہو جاتی ہے انسان جن عبادات میں سمجھ لیے یا طاعت کہہ لیے ایک ہی بات ہے جن طاعات میں سستی ہو اس سستی کا مقابلہ کر کے ان طاعات کو بجا لانا ایک دوسری چیز کہ جن گناہوں کے تقاضے ہوں ان تقاضوں کا مقابلہ کر کے ان گناہ سے بچ جانا بس یہ تصور کون سے وظیفے کون سے نوافل کون سے کچھ بھائی تھوڑا سا ذکر کر لیا تھوڑے سے نوافل کر لیے اس لیے کہ اس سے اللہ کے قرب میں اضافہ ہوتا ہے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے لیکن اصل کام کرنے کا نہ بھولنا چاہیے اصل کام کیا کرنا ہے ہمت کر کے گناہ سے بچ جانا اور ہمت اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دی ہے کیونکہ اگر ہمت نہ دی ہوتی تو اور تقوا فرض کر دیا اور اس کی ہمت نہ دی تو اللہ تعالیٰ ظالم ہو جاتے کہ نہیں نوز کہ جو چیز کا مطالبہ اللہ کر رہے ہیں وہ ہمیں تو دیا ہی نہیں کیونکہ مالک حقیقی تو وہی ہیں دینے والے تو وہ ہیں تو اگر وہ اس چیز کا مطالبہ ہم سے کریں کہ جو چیز انہوں نے ہمیں نہ دی ہو جیسے باپ بیٹے سے کہے کہ بیٹا فریج میں سے دودھ نکال کے پی لو اور فریج میں دودھ نہ ہو تو باپ ظالم ہو گیا کہ نہیں ہے نا تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے لیکن نفس جو ہے نا ہمارے ساتھ لگا ان نفس تم یہ نفس جو ہے یہ برے برے کام کا حکم کرتا ہے برے برے کام سکھلاتا ہے فرمایا کہ شیطان اتنا بزی ہے بزی ہر وقت اس کو بہتانا اس کو بہتانا اس کو بہتانا اس کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ چپک کے آپ کو سنیما لے جائے آپ کے ساتھ چپک کے آپ کو بری جگہ لے جائے وہ تو وس وسا ڈال کے چلا جاتا ہے اگلی منزل پہ اگلے اگلے کو بہتانے چلا جاتا ہے فرمایا کہ بہت بزی ہے شیطان بہت مصروف ہے وہ اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ ہی کھڑا رہے تو فرمایا کہ ایک دفعہ وس وسا آ جائے تو سمجھو کہ یہ شیطان کا وسا اس کے بعد جب بار بار دوسرا وسا تیسرا وس وسا گنا کا آ رہا ہے سمجھ لو کہ یہ نفس کی طرف سے اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان آدھا آدو کا سیٹ جم تمہارے دشمنوں سے ایک میں سے ایک دشمن ہے نفس اور وہ تمہارے پہلو میں یہ اور اس کی تعریف کیا قرآن پاک نے بیان فرمائی تم بسو یہ بری بری باتیں سکھلاتا اللہ ما رحیم اور ساتھ میں یہ بھی فرمائی لیکن جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ معلوم ہوا یہ مانگنے کی چیز ہے اللہ عمر ہمنی کے معاشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے وہ رحمت مانگی اللہ اس رحمت کا سوال کرتا ہوں بترکل معاشی جو جس سے میں گناہ کو چھوڑ دوں معلوم ہوا گناہ کو چھوڑنے کے لیے اللہ کی رحمت ضروری جس پر ان کا سایہ ہوتا ہے رحمت کا اور مانگنے سے یہ سایہ مل جاتا اللہ کی رحمت مل جاتی تو راستہ کیا ہے کہ جن طاعت میں سستی ہو اس سستی کا مقابلہ کر کے ان طاعت کو بجا لانا سستی کا موقع سستی کا مقابلہ کیسے کیا جائے گا سستی سستی کا علاج وظیفہ نہیں ہے وظیفہ نہیں ہے بلکہ سستی کیونکہ جب تعداد کے اندر سستی ہو رہی ہے تو وظیفے میں بھی تو تو سستی ہو جائے گی وظیفہ ہی کیسے پڑے گا تو اللہ نے ہمت دی ہے اس ہمت کو ہم استعمال نہیں کرتے اس کی مثال میرے مرشد نے فرمائی کہ جیسے بھینس ہوتی ہے نا جب اس کا بچہ ہوتا ہے آپ شاید کسی باڑے میں کسی نے دیکھا ہو کہ جب بچہ ہو جاتا ہے تو بھینس جب گوالا دودھ نکالتا ہے تو بھینس کچھ دودھ اوپر چڑھا لیتی ایک کلو دو کلو چڑھا لیتی ہے دیتی نہیں وہ اپنے بچے کے لیے محفوظ رکھتی ہے تو ایسے ہی انسان کو جو اللہ نے ہمت دی ہے تو نب ہمت چوری کرتا ہے اسی بھینس کی طرح ہمت کو ہمت چوری کرتا ہے اب دیکھیے میں نے یہ ہاتھ اٹھایا مجھے اختیار ہے میں نے اٹھا لیا اب میں اگر سستی میں بیٹھا رہا ہوں تو نہیں نہیں سستی میں نہیں اٹھا سکتا لیکن مجھ کو اختیار تو ہے یہ اٹھا لیا میں نے ہاتھ گرانا تھا یہ گرا لیا ایسے ہی انسان کو اللہ نے ہمت دی اب نماز میں سستی ہو رہی ہے اس کا کیا علاج ہے ہمت کرے فوراً چلے جائے کھڑے ہو جاؤ نماز کو چلے جاؤ گے جب دفتر کا ٹائم ہوتا ہے تو کیسے اٹھ کھڑا ہوتا ہے مدرسے کا ٹائم ہوتا ہے کیسے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور بینک میں اگر جانا ہو لاسٹ ڈیٹ ہو بل کی مجھے یاد آیا پانی کا بل دینا تھا وہ رہ گیا لاسٹ ڈیٹ نکل گئی لاسٹ ڈیٹ ہو اور آخری لمحات ہو بینک بند ہونے والا ہے کیسے جلدی بھاگا دوڑی کر کے کہاں گئی سستی ہے ہے نا ایسے ہی نوکری پہ اگر وہ وارننگ دیا ہے کہ اگر ٹھیک صبح آٹھ بجے نہیں پہنچے نوکری سے نکال دیں گے یا اتنے پیسے کٹ جائیں گے کیسی بھاگا دوڑی کہاں گئی سستی کیا وجہ کہ اس کی اہمیت ہے کہ ہمارا پیسہ کٹ جائے گا یا ہمیں نوکری سے جواب دے دیں گے تو اس کی اہمیت ہے دین کی جب اہمیت ہوگی کہ ایک دن آنکھ بند ہونی ہے ایک دن دنیا سے ہمیں جانا ہے اپنے اللہ کو منہ دکھانا ہے اور یہ زندگی کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہونی ہے وہاں جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اب دنیا مزرات الآخرا یہ دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی ہے یہاں جو کما کے بھیج دے گا وہ وہاں جا کے کھائے گا اس کو اب جو آدمی جس آدمی نے یہاں اگلی دنیا کی تیاری ہی نہ کی ہو کوئی مال و اخبار وہاں کا وہاں کی کرنسی جمع ہی نہ کی ہو وہاں کی کرنسی کیا ہے وہاں کی کرنسی اعمال ہے اعمال جمع نہ کیے ہو پھر وہ کس قدر نقصان میں ہوگا بھائی کیا اس کو واپس آنے دیا جائے گا فرمایا کہ اگر حضرت اسرائیل علیہ السلام کے قدموں میں ساری دنیا کے دولت بھی ڈال دو کہ ذرا مہلت دے دیجیے کہ ہم ذرا دو رقع پڑھ کے اللہ سے توبہ کر لیں معافی مانگ لیں ایک سیکنڈ بھی نہیں ملے گا پھر کیا ہوگا بھائی دنیا میں آنکھیں اس طرف سے آنکھیں پھیل لینے سے نقصان سے کوئی نہیں بچ سکتا خطرہ نہیں ٹلے گا وہ دن آنا ہے ضرور کہ جس دن ہم سے ہم سے یہ دنیا چھوٹ جائے گی چھوڑ کر جانا ہے اور پھر وہاں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی گزارنی ہے اب جو اعمال خراب لے کے گیا اس کا ٹھکانا نعوذ باللہ اللہ حفاظت رکھے جہنم اور اگر جو اعمال فالحہ کر گیا اللہ کو راضی کر گیا ہمیشہ ہمیشہ کی ایش و عشرت ہے تھوڑے دن صبر کرنا ہے یہاں داڑھی نہ رکھنے کا شوق ہے تھوڑے دن صبر کر لیں جنت میں داڑھی نہیں ہوگی جنت میں داڑھی ہوگی نہیں مردوں کی بالکل جوان اور خوبصورت بے ریش ہوں گے جلدن مردن مکلیم آنکھوں میں کاجل لگے ہوئے ہوں گے کجلائی ہوئی آنکھیں ہوں گی کاجل لگانا نہیں پڑے گا جیسے ہرن کے قدرتی کاجل ہوتے ہیں آنکھوں میں ایسی کجلائی ہوئی آنکھیں ہوں گی اور جوانی کا عالم ہوگا اور ہمیشہ قائم رہے گا جوانی ہمیشہ قائم رہے گی اس میں ذرا بھی تغیر زوال نہیں آئے گا یہاں تو جو ہے طاقت کو فوراً زوال ہو جاتا ہے خمیرے کھانے پڑ جاتے ہیں وہاں کوئی خمیرے کھانے نہیں پڑے پوری جوانی شباب کی رہے گی ہمیشہ اور فرمایا کہ جنت کوئی خالی جگہ کا نام نہیں ہے کہ جہاں صرف باغات اور نہریں اور بھورے اور یہ سب چیز ہوں گی پوروں پہ ایک شیر حضرت کا یاد آ گیا جیسے لوگوں کو داڑھی نہ رکھنے کا شوق ہو وہاں پورا کر لینا بھائی ایسے جن کو حسینوں کا شوق ہو تو تھوڑے دن صبر کر لو وہاں پورا کر لینا دنیا سے مر کے جب تم جنت کی طرف جانا میرا حضرت کا شعر ہے جنت دنیا سے مر کے جب تم جنت کی طرف جانا اے آشقان صورت پوروں سے لپٹ جانا تھوڑا صبر کر لو وہاں سب کچھ مل جائے گا مگر اس کے علاوہ بھی وہاں اتنا کچھ ہے اتنا کچھ ہے کہ حدیث پاک میں ہے مالا آئین رات کسی آنکھ نے دیکھا نہ ہوگا ولا ازن سمیت کسی کان نے سنا نہیں ہوگا ولا خطرہ قلبی بشر کسی انسان کے قلب پہ اس کا نہیں آ سکتا کتنی نعمتیں ہم نے وہاں جمع کر رکھی فلاں قرت آئی تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کوئی زیرو جان نہیں سکتا کہ ہم نے کیا کچھ وہاں جمع کر رکھا یعنی کیا نہیں ہوگا وہاں آپ یوں کہیے کہ وہاں کیا نہیں ہوگا یہاں تو ایک ایک چیز کے لیے دھکے کھانے پڑتے ہیں وہاں تو دل میں ارادہ کیا حاضر فوراً موجود کسی دوست سے ملنے جانا ہے ادھر سے ارادہ کیا ادھر پہنچ گئے اور فرمایا کہ ادنا سے ادنا جنت یعنی ادنا سے ادنا جنتی کو اتنی بڑی جنت ملے گی کہ اس دنیا سے دس گنا بڑی ادنا سے ادنا جنتی بچوں کی کیا خواہشات ہوتی ہیں کھلونے گڑیاں اور کھانے پینے کی چاکلیٹیں مزیدار چیزیں وہ بھی سب کچھ ہوگا وہاں کھلونے بھی ہوں گے وہاں اگر بچے بچے ہی پہنچ گئے تو ان کو کھلونے بھی مل جائیں گے اور اگر وہ بڑے ہو گئے تو ان کو ان کے مطابق کھلونے مل جائیں گے مارکیٹیں ہوں گی وہاں شاپنگ کی شاپنگ کی مارکیٹیں بھی ہوں گی جتنے درجے کا در جنتی ہوگا اتنا ہی وہ خریداری وہاں کر سکے گا یہ لے لیا وہ یعنی یہ جو قرآن پاک میں جنت کی نعمتوں کے ذکر ہے کہ ہورے ہوں گی اور شہد ہو گئے اور دودھ دودھ کی نہریں ہوں گی اور باغات ہوں گے یہ صرف ترغیباً ہے وہاں وہاں بہت کچھ ہوگا کیا کچھ نہیں ہوگا تو تھوڑے دن صبر کے بعد اگر یہ ساری نعمتیں ہم کو مل رہی ہوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والی تو یہ سستا سودا نہیں ہے دوست تھوڑے دن ہم عقل مندی نہیں ہے کہ تھوڑے دن ہم صبر کر کے ہمیشہ ہمیشہ کا عیش و عشرت لیں تو یہ ہے دوست کہ تھوڑے دن صبر کر سارے عالم میں یہی اختر کی ہے آہو ہوگا چند دن خونے تمنا سے خدا مل جائے اللہ مل جائے اور متقی آدمی کی دنیا بھی بن جاتی جو اللہ سے ڈرتا ہے گناہوں سے بچتا ہے اللہ کے احکامات کو پورا کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدلائی ہوئی باتوں پر عمل کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے اس کی دنیا بھی بن جاتی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ تقوا اختیار کرنے کے انعامات ذکر فرمائے میں تکلّہ ہے یجا اللہ مخرجہ جس نے تقوا اختیار کیا ہم اس کو مشکلات سے نکالیں گے بتائیے کون آدمی ہے جو مشکلات میں نہیں گرا ہوا ہے کون آدمی اور ہر آدمی کون آدمی ہے جو مشکلات سے نہیں نکلنا چاہتا ہر انسان چاہتا ہے کہ ہم آسان زندگی گزاریں میں اب تک یجا اللہ میں نام یوسرا جس نے تقوی اختیار کیا گناہوں سے بچا اس کے کاموں میں ہم آسانی پیدا فرما دیتے ہیں دیکھ لیجیے اولیاء اللہ ہیں علماء اللہ والے علماء ہم کے کام کیسے بنتے ہیں لوگ دوڑتے ہیں کہ حضور ہمیں کوئی کام بتا دیجیے ہم آپ ہم آپ کا کام کرتے ہم کتنے راستہ اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں اولیاء اللہ کا کیوں کر دیتے ہیں اس لیے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے مخلوق کے دل میں اللہ تعالیٰ ان کی عزت ڈالتے ہیں ان کی سیٹوں کی گردن مروڑ دیتے ہیں اللہ کہ ان کی خدمت کرو جا کے ان کے دل میں ڈال دیتے ہیں کہ فلاں فلاں جگہ جاؤ اور ان کی خدمت کرو ان کو کسی کے ہاتھ آگے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا وہ ایک اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے جو ضرورت ہوتی ہے ان سے کہتے مخلوق پہ نظر نہیں کرتے لوگوں کے مال پہ نظر نہیں کرتے اور وہ ارزوخ ہمیں ہائی فلا یہاں سکتے جو تقوی اختیار کرتا ہے گناہوں سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بے گمان جس خطا فرماتے ہیں بے گمان اس کو خبر بھی نہیں ہوتی کہیں سے اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کر دیتے ہیں وہ عمرے پہ چلا گیا کہیں کچھ چلا گیا کہیں اس کی فلاں ضرورت پوری ہو گئی فلاں ضرورت پوری ہو گئی اور برکتیں ڈال دیتے ہیں اس کے رستے ایک آدمی ایک لاکھ روپیہ مہینہ کما رہا ہے لیکن ہر وقت پریشان ہے مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی کہتے پیسے ختم ہو گئے ہر شخص اس تنگی میں مبتلا ہے مہینے ختم ہونے سے پہلے ہی جو ہے ہاتھ کھینچ کے اس کے چلنے کے باوجود پیسہ ختم ہو جاتا لیکن جو تقوا اختیار کرتا ہے اللہ کی مان کے چلتا ہے اس کے پیسوں میں اللہ برکت دیتے روزی میں برکت دیتے اس کی بیس ہزار میں بھی پوری پڑ جاتی ہے بازیں ایسی بھی جو پندرہ ہزار میں پوری پڑ جاتی کسی کی دس میں بھی پوری پڑ رہی ایسے ہیں مگر میں آپ کو پھر یہ یاد کرتا ہوں کہ ہم روزی کے لیے صحت کے لیے مال کے لیے بہال اولاد کے لیے اللہ کو نہ چاہیں اس لیے تقوا اختیار نہ کریں تقوی اختیار کریں ہم اللہ کے لیے باقی یہ سب چیزیں خود بخود مل جائیں خود بخود غلام بن کے ہاتھ جوڑ کے آپ کے پیچھے بھاگیں گے آپ آگے ہوں گے یہ نعمتیں آپ کے پیچھے بھاگیں اور اگر اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگیں تو دنیا آگے آگے ہوں گی آپ پیچھے پیچھے بھاگتے ہی رہیں گے آخر کار قبر میں گر جائیں کچھ حاصل نہ ہو تو یہ ہے دوستو یہ پیری مریدی کیا ہے کہ نمبر ایک کہ جن طاعت میں سستی ہو اس سستی کا مقابلہ کر کے ان طاعت کو بجا لا اور جن گناہوں کے تقاضے ہوں دل کے اندر کیونکہ گناہ کے تقاضے اللہ نے رکھے ہیں تو تقاضا ہونا برا نہیں ہے پہلے بھی بتلایا تھا کہ ماچس آدمی رکھتا ہے چولہا جلانے کے لیے تاکہ اس سے کھانا پکے اور کھانا کھایا جائے لذیذ بنے کھانا تو ماچس کو تو برا نہیں کہہ سکتے ماچس تو نعمت ہے اگر ماچس نہ ہوگی یا آگ جلانے کا کوئی ذریعہ نہ ہوگا آگ کا ذریعہ نہ ہوگا کھانا کیسے پکے گا تو یہ تقاضے اسی لیے دیے گئے ہیں کہ ان کو دبا کر تقوا کی بریانی پکا لو تقوا کا قورمہ پکا لو تقوا کا متنجن پکا لو اللہ کا قرب حاصل کرو عمل نہ کرو بس تو ماچس لے کر کوئی اپنے آپ کو آگ لگائے اور کہے کہ یہ تو بہت بری چیز ہے ایسا نہیں ماچس سے اچھا کام لینے کے لیے دی گئی آپ تو یہ تقاضے دبانے کے لیے دیے گئے ہیں تقاضے کو دباؤ گنا کے اور اللہ کا قرب حاصل کرتے جاؤ چڑھتے جاؤ تو یہ ہے تقوا تو جن طاعت میں سستی ہو سستی کا مقابلہ کر کے ان طاعت کو بجا لانا اور جن گناہوں کے تقاضے ہوں ان گناہوں کا ان تقاضوں کا مقابلہ کر کے گناہ سے بچ جانا یہ ہے اللہ کا راہ اب پیر کیوں پکڑنا ہے پیر اس لیے پکڑنا ہے کہ ہر کام کے لیے کوئی ٹیچر ہوتا ہے کہ نہیں بھائی آپ کو کوئی چیز سیکھنی ہو کوئی ہنر سیکھنا ہو بغیر سیکھے آتا ہے کسی کو ہنر حتیٰ کہ جلیبی بھی بنانی ہو اب خود بنانے کی کوشش کرو ہر بار فیل ہو جاتا ہے لیکن اگر وہ شخص کسی استاد کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے کہ ذرا مجھے جلیبی بنانا سکھا دیجیے وہ ایک دو دفعہ سکھاتا ہے فٹافٹ پھر بنانا شروع کر دیتا ہے کیا وجہ ہے تیراکی کوئی آج خود دریا میں کودتا ہے نہیں پہلے کسی استاد کو پکڑتا ہے وہ بتاتا ہے کہ ایسے ایسے تیرنا اگر کتاب تیراکی کی کوئی کتاب ہو کہ ایسے ایسے تیرنا چاہیے کوئی کتاب لے کے تیرتا ہے کوئی نہیں تیرے گا کتاب بھی ڈوبے گی وہ خود بھی ڈوبے گا استاد سے دو چار دفعہ پوچھ لے گا اس کی نگرانی میں تیر لے گا تیرنا آ جائے گا کسی طرح سے اللہ والا بندہ ہو تو اللہ والوں کے ساتھ کچھ دن گزارو اور ان سے تعلق کرو اور ان سے راستہ پوچھو تو وہ آپ کو زیادہ وظائف نہیں بتائیں گے بلکہ آپ کو تدابیر بتائیں گناہ سے بچنے کی تدبیر ایسے ایسے کرو نفس نفس کے ساتھ کشتی ہے یہ راستہ کیا ہے نفس کے ساتھ کشتی ہے نفس کرتا ہے کش کہ دیکھ لے اس عورت کو دیکھ لے بڑا مزہ آئے گا بڑی حسین ہے مگر فوراً دل جو ہے مکش کرے گا اس کو دھکا دے گا کہے گا نہیں میرے اللہ کا قانون نہیں نامحرم کو دیکھنا میرے اللہ نے منع کیا ہے قرآن پاک میں منع ہے حدیث پاک میں منع ہے لانت کی گئی ہے اس شخص پہ جو دیکھتا ہے اور دکھاتی آج تو گھر گھر کے اندر یہ ٹچ موبائل اسمارٹ فون اور لیپ ٹاپ اور میموری کارڈ میں گھر گھر موجود ہیں اس سے کس قدر آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے کس قدر لانتیں آ رہی ہیں افسوس ہے کہ والدین بھی جو ہے اس سے بے خبر ہیں بے خبر کیا ہے آنکھیں پھیرے ہوئے ہیں وہ بچوں کو ایسی چیزیں دلاتے ہیں وہ کارٹون کے بہانے لے لیتے ہیں یا اور کسی بہانے سے لے لیتے ہیں اور اس میں بچے کیا جوان کیا بوڑھے کیا سبھی اس کے اندر جو ہے نگاہوں کو خراب کر رہے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں کہ ان کو ہر ہر قسمت دیکھو تو اصل کیا ہے نفس کشتی ہے اور کشتی کے اندر داو پیج کوئی استاد ٹکاتا ہے اس کو کیسے ہرانا ہے تو یہ کشتی کا استاد نفس کی اور انسان کی کشتی کا استاد پیر ہوتا ہے وہ تدبیر بتا دیتا ہے کہ اس گناہ سے ایسے ایسے بچا جاتا ہے کس طرح فریاد کرتے ہیں بتا دو قاعدہ اے اسیران قفص میں نو گرفتاروں میں میں ابھی داخل ہوا ہوں اس سلسلے میں تو اے میرے شیخ مجھ کو آپ طریقہ بتلائیے کہ میں کیسے ان گناہوں سے بچ کے اللہ والا ہو جاؤں تو زیادہ وظائف نہیں بتائے جاتے بلکہ تدابیر بتائی جاتی اس کشتی کے کشتی کے ہنر اور داؤ پیش نفس کے ساتھ کیسے استعمال کرنا ہے یہ ہے اصلی پیری مرید میرے دوستو حلوے کھانا چندے مانگنا قربانی کی کھالے مانگنا یہ پیری مریدی نہیں پیری مریدی یہ ہے جو اللہ کی دوستی کا راستہ دکھ لائے اللہ کا راستہ دکھ لائے اور آپ سے کچھ نہ مانگے اور کہے کہ ان اجر یا اللہ اللہ میرا اجر تو اللہ کے پاس میں تو ان کو راضی کرنا چاہتا ہوں ان کو خوش کرنا چاہتا ہوں بس میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے بندگان خدا کو فائدہ ہو جیسے ایک بچہ گم ہو گیا کوئی آگے آگے آ جائیے ویسے پانچ دس منٹ میں پانچ منٹ میں انشاءاللہ بات ختم کر دوں گا ایک گھنٹہ ہونے والا ہے بہت لمبا ہو تو ایک بچہ گم ہو گیا اب بات بہت پریشان ہے رو رہے ہیں صبح شام دعائیں کر رہے ہیں چند دن کے بعد کوئی آدمی اس بچے کو لے کے باپ تک پہنچا دیا اس نے اور باپ کس قدر خوش ہو گیا لیکن فرمایا کہ دیکھو کبھی بھی دیکھ لو کہ باپ جو ہے پہلے لانے والے کو پیار کرتا ہے بچے کو لانے والے کو پہلے پیار کرے گا کہ اس نے میرے بچے سے مجھ کو ملا دی ایسے ہی بندگان خدا کی جو خدمت کرتا ہے اللہ کے لیے تو سب سے پہلا پیار اس شخص کو ملتا ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملا دے احسن ممن دعا اللہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اس سے اچھا قول کس کا ہوگا جو اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہو اللہ کی طرف بلا رہا اس کا مقصد کھانا پینا نہ ہو اس کا مقصد شہرت نہ ہو اور مسنت پہ بیٹھنا نہ ہو اور مال کی مال کی ہرس نہ ہو اور حلوے کھانے کی ہرس نہ ہو یا وزارت کی کرسیوں کی سفارش نہ ہو بلکہ اس کا مقصد کیا ہو اللہ راضی ہو جائے مجھ سے اللہ خوش ہو جائے بس تو یہ ہے میرے دوستوں ذہن کچھ صاف ہو گیا بہت سے خطوط میرے پاس آتے ہیں ہمیں فلاں کام کا وظیفہ بتاتے ہیں نماز کی سستی ہو رہی ہے کوئی جب نماز میں نماز جیسی عبادت کے لیے سستی ہو رہی ہے تو وظیفہ تو مستحب اور نفل ہے اس میں کتنی سستی کرو گے تو وظیفہ وظیفہ پوچھنا ہی حماقت ہے نماز کی سستی کے لیے وظیفہ پوچھنا حماقت ہے اس لیے کہ اس کے لیے تو ہمت چاہیے ہمت درکار ہے آج تک کسی نے ہم سے نہیں پوچھا کہ ہم ہمیں دکان کھولنے کا دل نہیں چاہ رہا دکان پہ گاہک بھی کھڑے ہیں ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیجیے یا ہمیں نوکری پہ جانے کا دل نہیں چاہ رہا ذرا کوئی وظیفہ بتا دیجیے آج تک ہم سے کسی نے کیوں اس کو معلوم ہے نوکری کے لیے وظیفہ پڑھنے بیٹھے تو وہاں نوکری کے لیے دیر ہو جائے گی ہمیں تو فوراً پہنچنا ہے کھڑے ہو جانا ہے اب اس دھاڑ مار ناشتہ بھی کرے گا جلدی جلدی یہ کام وہ کام گھر کا سودا سلب لا کے بھاگے گا وہاں تو دوستوں دین میں دین پر عمل کے لیے ایسی ہمت درکار ہے جو اللہ نے ہم کو دی ہے ہمت اللہ نے دی ہے اس کو استعمال کرنا ہے اسی کے گر اور اس کی تدبیر اور اس کا فن پیر بتاتا ہے فرمایا کہ اگر پیر خود بھی اتنا بڑا کوئی ولی نہ ہو لیکن فن جانتا ہو طریقہ جانتا ہو وہ اللہ تک پہنچا دے ہاں بس یہ بات ہے کہ اس کی تعلیم میں برکت نہیں جو خود عمل نہ کرے اس میں برکت نہیں ہوگی اثر نہیں ہوتا جیسے بزرگ کے پاس ایک عورت اپنے بچے کو لائی کہ اگر اس کو کچھ وظیفہ یا دعا کر دیجئے بند کر دیجئے گڑ بہت کھاتا ہے تو فرمایا اچھا ایسا کرو کل آنا اچھا جی اگلے دن وہ عورت پھر لے کے بچے کو پہنچ گئی تو بزرگ صاحب نے بچے کے کان میں کہا بیٹا زیادہ گڑ نہ کھایا کرو اچھی چیز نہیں بس ٹھیک ہے کہ خاموش عورت نے کہا کہ میں اتنی دور سے کل بھی آئی تھی اور آج پھر آئی ہوں آپ نے اتنی سی بات کہہ دی اس کو یہ بات تو آپ کل بھی کہہ سکتے تھے فرمایا کہ بھائی کل تک گڑ میں بھی بہت کھاتا تھا اب میں نے ارادہ کر لیا کہ اب نہیں کھاؤں گا اس لیے اب اس کے اوپر یہ بات اثر کرے تو جو بات دین کی بیان کرتا ہو اگر وہ عمل بھی کرتا ہوگا تو پھر اس کی بات میں تاثیر ہوتی ہے برکت ہوتی ہے اور اگر عمل نہیں کرے گا تو بھی بتانا اس کو جائز ہے بتائے اب یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اس کی بات میں اثر ڈال دیں اور عمل کی توفیق نصیب فرما دیں اندر آ جائیے جگہ تو ہے تو آگے آگے تھوڑا سا ہو جائیے تو یہ ہے صاف صاف راستہ کہ عبادت میں سستی ہو تو سستی کا مقابلہ کریں اپنی ہمت کو استعمال کریں گناہ کا تقاضا ہو اس وقت اس ہمت کو استعمال کریں اور فرمایا کہ بچ جب تک ہو گئے خصوصاً یہ نگاہ کا جو گناہ ہے نظر بازی نامحرموں کو دیکھنا فلمیں دیکھنا چاہے میموری کارڈ ہو اسمارٹ فون ہو لیپ ٹاپ ہو جو بھی ہو نیٹ کیفے ہو کچھ بھی ہو یہ جو اس اس گناہ سے بچنے میں فرمایا کہ اتنی ہمت استعمال کرنی پڑے گی کہ جیسے کہ ایک آدمی قتل کرنے آ رہا ہے اس سے بچنے کے لیے کتنی ہمت سے بھاگو گے کس قدر ہاتھ پیر چلاؤ گے چیخو گے چلاؤ گے وہ ہمت استعمال کرو گے تب بچ سکو گے ورنہ بچ نہیں سکتے تو اصل کام کیا ہے ہمت کو استعمال کرنا وظیفے پڑھنا نہیں وظیفہ تھوڑا سا بتاتے ہیں برکت کے لیے لیکن اصل کام جو کرنا ہے اس سے غفلت نہ ہو میرے دوست کام کرنے کام کرنے کے کرنے ہی سے ہوتے ہیں حضرت پھول پوری ہمارے فرماتے تھے اللہ علیہ کرنے کے کام تو کرنے ہی سے ہوتے ہیں بیٹھے رہنے سے سوچتے رہنے سے وظیفے پڑھنے سے نہیں ہوں گے کرنے کا کام تو کرنے ہی سے ہوگا بتایا نا کہ نماز میں سستی ہے وہ تو فرض درجے کی عبادت ہے جب فرض میں سستی ہو رہی ہے تو نقل اور مست میں پھر وظیفہ بتائیں گے وہ کیسے اس میں عمل کرے گا اس میں کیسے چستی کرے گا تو لہذا کام ایک ہی کرنے کا ہے چستی اختیار کرو ہمت کو استعمال کرو چاہے عبادت کرنے میں چاہے گناہ سے بچنے دعوانا الحمد للہ ذرا اللہ تعالیٰ نے عمل کی توفیق میں سیکھ چند دن کی زندگی ہے بس آنکھ ابھی کھول لے انسان پھر موقع نہیں ملے گا یہ دنیا یہ معاشرہ کسی کام نہیں آئے گی کسی کام نہیں آئے گی دوست دبا کر قبر میں سب چل دیے دعا نہ سلام ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے سارے رشتے دار بیوی بچے کوئی جاتا ہے قبر میں ماں باپ کو اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے بیوی کو شوہر سے کتنی محبت ہوتی ہے بیوی کہتی ہے داڑھی نہ رکھو تم ملا لگو گے ارے تم ملا تو عزت کی چیز ہے بھائی معلوم ہوا کہ اچھے لگنا یعنی عقل پہ عذاب ہے کہ اچھی چیز بری معلوم ہو رہی ہے فرمایا میرے مرشد محبوب رحمت اللہ علیہ نے کہ داڑھی نوز بلّہ خدا نہ خاصہ کوئی بری چیز ہوتی تو کوئی بری چیز اپنے پیارے کو دیتا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محبوب خدا تھے سب سے اہم ہستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اگر داڑھی کوئی بری چیز ہوتی تو کبھی آپ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے داڑھی رکھنے کو اس کی تمام انبیاء کے داڑھی تھی تمام صحابہ کے داڑھی تھی تمام اولیاء کے داڑھی ہے تھی اور رہے گی تو نیکوں کی پارٹی میں آنے سے شرمانا اسے ہے کہ نہیں کامیاب لوگوں کی کامیاب لوگ کون ہیں جو اللہ کو راضی کر کے چلے گئے اور ناکام کون ہیں جو شرماتے ہی رہے جھجکتے ہی رہے وہ ناکام ہو گئے اللہ تعالیٰ ایسی ناکامی سے حفاظت فرمائے میرے مرشد کا شعر ہے اپنے تو کیا غیر بھی کرتا ہے احترام اپنے تو کیا غیر بھی کرتا ہے احترام چہرے پہ ہے جو داڑھی کی سنت لیے ایک مٹھی داڑھی رکھ کے چلو دوست ہم نے تو اپنا تجربہ بھی دیکھ لیا اوروں سے بھی سن لیا کافر بھی احترام کرتا ہے اپنے تو کیا غیر بھی کرتا ہے ہم نے تو آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا کافر بھی احترام کرتا ہے داڑھی کا شرط یہ ہے کہ داڑھی پوری سنت کے مطابق رکھو چور کٹ مت رکھو چھوٹی چھوٹی چور کٹ کوئی کام نہیں آئے گی دوستوں سچ بتا رہا ہوں کہ کوئی کام نہیں آئے گی ایک مٹھی سے اگر ایک چاول بھی کم ہو گیا ایک چاول بھی کم کترایا وہ داڑھی کام کی نہیں ہے اللہ کے یہاں قبول وہی داڑھی ہے ایک مٹھی داڑھی جیسے ندی کی داڑھی تھی ارے دوستو اگر پاکستانی فوج کے اندر کوئی شخص ہندوستان کی وردی پہن کے آ جائے بتاؤ اس کو رکھا جائے گا فوج میں کہے گا میرے دل میں تو پاکستان کی بہت محبت ہے آپ فکر نہ کریں کہے گا یہ تم نے ظاہر کیسا بنایا ہوا ہے ہندوستان کی وردی کا نکلو یہاں سے کورٹ مارشل ہو جائے گا اس کا تو اللہ تعالیٰ کیا پسندیدہ وردی کیا ہے دوستو یہ داڑھی کپنوں کا کھلا رکھنا مردوں کے لیے مردوں کے لیے داڑھی تینوں طرف سے ایک مٹھی اور ٹفنوں کا کھلا رکھنا جب چل رہے ہوں جب کھڑے ہو یہ ظاہری وردی ہے اور نگاہوں کا وضو اور قلب کا وضو یہ باطنی وردی ہے تو ظاہر بھی اپنا ہم پاکیزہ کر لیں اللہ والوں جیسا کر دیں انبیاء جیسا کر لیں اور باطن بھی ہم ایسا ہی کر لیں پھر وقت نہیں ملے گا دوستوں آج اور ابھی فیصلہ کر لو کہ ہم اللہ اللہ کے ہیں اللہ ہی کے ہو کے رہیں گے اللہ کے ہو کے مریں گے ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں زمانہ خود ہم سے ہے ہم زمانے سے نہیں اور وہ نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا ہم کس کے ہیں بھائی اللہ کے ہیں کہ نہیں یہ کافروں کے ہیں جن کی ہم نقل کرتے ہیں ان کے جیسے لباس پہنتے ہیں ان کی نقل میں ہم یہ داڑھی چھیلتے ہیں ہم ان کے ہیں یہ تو خود جہنم کے ٹھکانے سوچ لو کہ کس کی نقل کر رہے ہیں یہ داڑھی موڑنا کس کی نقل ہے کفار کی اور مناسبین کی نقل ہے جب ان کی نقل کریں گے تو ان کے ٹھکانا خدا ناخواستہ وہی ٹھکانا اس لیے آج فیصلہ کر لو شیر بن جاؤ مومن اللہ کا شیر ہوتا ہے جیتا لومڑی نہیں ہوتا شیر بن جاؤ کہ نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا انہیں کا انہیں کا ہوا جا رہا آج یہ ارادہ کر لیں ہم کہ ہم اللہ کی مان کر چلیں گے چاہے کوئی ہمیں ہنسے چاہے کوئی تانے دے چاہے کوئی ملا ملا کہے بھائی یہ سب ملا کہنے والے مذاق اڑانے والے اور تانے دینے والے کل کسی کے کام نہیں آئے آئے گا کوئی کام بھائی کوئی کام نہیں آئے گا تو ہم ان کے کیوں نہ ہو جائیں کہ ان کے ہو جائیں گے تو ساری مخلوق اللہ اس کی کر دیتا ہے من کان اللہ کان اللہ لہو جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری مخلوق پھر اس کی خادم بن جاتی ہم ان کے ہو کر کیوں نہ جیئیں وفائی کی زندگی کیوں گزارے وفاداری کیوں نہ دکھائیں جب ہم اللہ کے ہیں تو ہم بے وفاؤں کی نقل کیوں کریں کافرین مشرقین کی نقل کیوں کریں کیوں شرماتا ہے آج مسلمان داڑھی رکھنے سے دوستو ارے شیر کی طرح داڑھی رکھو ایک صاحب ہمارے حضرت کے پاس آتے تھے بہت صاحب حیثیت تھے وزیر بھی تھے بڑے تو ملتان میں رہتے تھے ملتان سے آئے تو عرض کی عزت سے کہ عزت میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں ہمارے حضرت نے دیکھا ایک نظر داڑھی چھوٹی تھی ان کی بالکل چھوٹی چھوٹی تو حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا کہ ان کا نام بھی شیر محمد تھا مزے کی بات یہ ان کا نام شیر محمد تھا تو فرمایا کہ شیر محمد جب تم روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہو گئے تو تمہارا چہرہ دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوگی یا غم ہوگا بس وہ خاموش رہے لیکن آنکھوں سے آنسو بہنے لگے ہمارے حضرت فرماتے میں سمجھ گیا کہ تیر اس کے دل میں اتر گیا پھر نہ حضرت کچھ فرمایا نہ انہوں نے کچھ بولا جب عمرے سے واپس آئے تو ایک مٹھی ڈاڑی تھی تو ہمارے حضرت نے فرمایا کہ شیر محمد پہلے تم بلی لگتے تھے اب تم سچ مچ شیر معلوم ہوتے تو دوستوں گیدڑوں اور لومڑیوں کی زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ شیر کی زندگی گزارو جو مخلوق کام نہیں آئے گی اس کی اس کی اطاعت کیا کرنا جن کا ٹھکانا جہنم ہو ان کی نقل کیا کرنا آج سے ہم ارادہ کر لیں دوستوں کہ ہم اللہ کی مان کر چلیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ظاہر بنائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی تعلیمات جو آپ کی تعلیمات تھی اس پہ قدم بقدم عمل کریں گے اور نگاہوں کی ہم اپنی حفاظت کریں گے نگاہوں کی حفاظت نامحرم عورت کو چاہے رشتہ دار ہو چاہے کیسا بھی قریبی رشتہ ہو ہم کہہ دیں کہ ہم آپ کے بعد میں ہیں پہلے اپنے اللہ کے ہر مت دیکھیں نامحرم ہو چاہے رشتہ دار ہو چاہے بھابھی ہو چاہے سالی ہو چاہے چچرزاد ہو پھوپھی زاد ہو تایا زاد ہو ان سب سے پردہ ہے اسی طرح خالو سے پردہ ہے خالو تو ہمارے اگر فرماتے تھے یہ بروزن بھالو ہے ظالم ہاں یہ خالو بن کے بھالو بن جاتا ہے ہاں بڑا ہوشیار رہنے کا زمانہ ہے دوستوں اس زمانے میں تو محرموں سے احتیاط کی سخت ضرورت ہے نا محرم تو بہت دور کی چیز ہے ایسے شرمناک واقعات ہو رہے ہیں کہ محرموں سے حفاظت کی ضرورت ہے احتیاط کی ضرورت ہے بس بات بہت لمبی ہو گئی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما گناہوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم اني اسالك بان لك الحمد لا اله الا انت المنان بديع السماوات والارض ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم من كل ذنب واتوب اليه اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك اللهم إنا نسألك رضاك بالجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك من من خير خير ما ما سألك نبيك نبيك محمد محمد محمد صلى صلى الله الله الله عليه عليه وسلم وسلم ونعوذ بك شر وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا ولا حول قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى تعالى على خلقه وآله وصحبه أجمعين آمين السلام علیکم و رحمۃ اللہ ہے وہ یہ کہ کچھ وجوہات کی بنا پہ اگلے جمعے میں حاضر نہیں ہو سکوں گا انشاءاللہ اس سے اگلے جمعے ہے نا جی، ان شاء اللہ تعالیٰ اپنے گھر پر وہاں اسی وقت میں مجلس ان شاء اللہ تعالیٰ ہوگی جو لوگ ٹیلی فون پہ سنتے ہیں کانفرنس کال پہ مجلس ہم اس فقیر کی سنی جا سکتی ہیں جن لوگوں کے پاس کوئی یو فون کا نمبر ہو وہ چاہیں تو روزانہ ہماری مجلس وہاں بھی ہوتی ہے جمعے کے دن لانڈی میں ہوتی ہے اور ہفتے والے دن بہادرآباد میں بیان ہوتا ہے اور اتوار کے دن صبح ساڑھے گیارہ بجے وہاں اپنے گھر پہ ہوتا ہے بیان اور پھر پیر سے لے کے جمعرات تک روزانہ عشاء کے بعد میرے گھر پہ تھوڑی سی بیس پچیس منٹ کی بات ہوتی ہے یہاں زیادہ دیر اس لیے لگتی ہے کہ یہاں خاص اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو یارو مبادہ یہ وقت پھر آئے نہ آئے ہر آدمی جو اللہ کی محبت میں الحمدللہ یہاں آتا ہے کوئی یہاں چندے نہیں مانگے جاتے نہ کوئی اس اس میں آتا ہے نہ کوئی خود کوئی کسی طلب میں آتا ہے سوائے اللہ کی محبت کے تو یہ ہر آدمی کے اوپر ستر ستر ہزار فرشتے اللہ نے مقرر کیے ہوئے ہیں جو اللہ کی محبت میں کسی سے ملنے جاتا ہے ستر ہزار فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہوئے جاتے ہیں کہ اللہ عملہ ہوں کا صلاح اللہ یہ آپ کی خاطر سے ملنے جا رہا ہے فصل ہو تو اس کے سلے میں آپ اس کو اپنے اپنے آپ سے ملا لیجیے یعنی کہ اس کو اپنا بنا لیجیے اور بھی اس کے انعامات ہیں بیان کرتا رہتا ہوں تو یہ جو یہاں اللہ کی خاص رحمت ہے ماشاءاللہ اللہ اتنے احباب اور بہت ہی محبت اور شوق سے سنتے بھی ہیں یہاں دیر ہو جاتی ہے ورنہ میرا معمول بیس سے پچیس منٹ کا ہے روزانہ کوئی سننا چاہے تو ہم سے رابطہ کر لے اس کو فون نمبر دے دیں گے یو فون کا کانفرنس کال پہ ماشاء اللہ بیس پچیس گھر تو سنتے ہی تو یہ تو کل انشاءاللہ اللہ وہاں گھر پہ عشا کے بعد مجلس ہوگی السلام علیکم وعلیکم <coughs> Yeah.